لیس نے بیان کیا ان سے خالد بن یزید نے ان سے سعید بن ابی حلال نے ان سے زید بن اسلم نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے جو فرمایا کرتے تھے اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر اور میری موت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقدر کر دے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو نوے